روح کا لباس سمجھا یہ جاتا ہے کہ گوش پوس اور ہڈیوں کے ڈھانچے کا نام انسان ہے حالانکہ تمام مذہبی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں گوش پوس سے بنا ہوا آدمی اصل انسان نہیں بلکہ روح کا لباس ہے روح جب اپنے اس لباس سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو لباس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی آپ اس کو جلا دیجئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے یا گڑے میں دفن کر دیجئے اپنی طرف سے اس کی کوئی مدافعت نہیں ہوگی روح کی ازلی صفت ہے کہ وہ ہر عالم میں اپنا لباس اختیار کر لیتی ہے جس طرح اس آب و گل کی دنیا میں وہ گوش پوش کا لباس احترا کرتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی یعنی عالم اعراف میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہوتی ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی اور رنج و غم کیا ہیں یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوسری لوگوں میں امتیاز بھی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں ارشاد فرماتے ہیں اور پکارا جنت والوں نے آگ والوں کو کہ ہم پا چکے جو ہم کو وعدہ دیا تھا ہمارے رب نے تحقیق سو تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے وعدہ دیا تھا تحقیق بولے ہاں پھر پکارا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لانت ہے اللہ کی بے انصافوں پر جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہ آرت سے منکر ہیں ان دونوں گروہ کے درمیان ایک اوٹ آئل حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعتراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے ہر ایک کو اس کے کے کےفے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے پھر یہ عراف کے لوگ دوزہ کی چند بڑی شہسیتوں کو ان کی علامت سے پہچان کر پکاریں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ ہم تمہارے جتھے تمہارے کس کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج اللہ کی ارشاد کے مطابق مرنے کے بعد نوہ انسان اور نوہے اجنا کے لیے دو طبقے ہیں ایک الین اعلی اور دوسرا سجین اعلیٰ اور اسفل کی قرآن پاک میں اس طرح وضاحت ہوئی ہے وہ ماں ادرا کا ماں سجین کتب و کتاب المرکوم ریکارڈ ہے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سب کا سب فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ہمارا خیال ہمارا ہر تصور ہر حرکت اور عمل شکل و صورت رکھتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اپنے علم کے دائرے میں اس کی فلم بن جاتی ہے مذہبی نقطہ نگاہ سے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے فرض کیجئے ہم چوری کرتے ہیں اب فلم بننا شروع ہو جائے گی پہلے اس بات کی فلم بنے گی کہ ہم چوری کی نیت کر رہے ہیں اب ہم چوری کے لیے جا رہے ہیں اب کسی جگہ چوری کر رہے ہیں اس کی بھی فلم بنے گی کہ چور کے ذہن کا رد عمل کیا ہے چوری شدہ مال اپنے تصرف میں لا رہے ہیں ہمارے ذہن میں چوری کی سزا متعین ہے یعنی یہ کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اس کی بھی فلم بن گئی پوری فلم اس طرح بنی کہ زید چوری کے ارادے سے گھر سے نکلا فلاں فلاں شخص کے ہاں چوری کی پکڑا گیا چوری کی سزا میں زید کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس طرح ہر عمل کی فلم بندی ہوتی رہتی ہے مرنے کے بعد زید اس فلم کو دیکھے گا یا یوں کہیے کہ ایک خاص انتظام کے ساتھ زید کو یہ فلم دکھائی جائے گی اس مرحلے میں زید دو کیفیات سے گزرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں فلم بینی کے دوران جس وقت ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہے فلم اس طرح جیسے ہم بالکل اس طرح جیسے ہم فلم دیکھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے کہہ کے لگاتے ہیں یا کسی منظر کو دیکھ کر بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں یا کوئی ڈرونا سین دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں فلم دیکھنے کے بعد دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور ہم کو یہ جزا ملے گی پھر ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے چوری نہ کی ہوتی یا رشوت نہ لی ہوتی تب بھی ہم زندہ رہ سکتے تھے جن لوگوں پسماندگان کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے وہ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سرمایہ دار اور دولت پرست کے تصورات خیالات اور عمل کی فلم اس طرح تشکیل پائے گی میں لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوں حق تلفی کی وجہ سے لوگ بھوکے ضروریات زندگی سے محروم اور پریشان ہیں افلاس زدہ ہونے کی بنا پر ان کا وجود ان کے لیے بار ہے اس لیے کہ وسائل پر میرا قبضہ ہے دولت پرست دیکھے گا کہ میں ایک سرمایہ دار ہوں لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہوں میں نے عوام کے اوپر زندگی وبال کر رکھی ہے میری وجہ سے لوگ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں فی الواقع ان کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کا ذمہ دار میں ہوں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنا مجھے بھی اس طرح پریشان ہونا چاہیے جیسے ہی یہ خیال آئے گا میں خود کو فلم میں مفلس کلاش پریشان حال مسترب اور بے چین دیکھے گا چیہے گا چلائے گا کرمناک حالت میں ادھر سے ادھر چکر لگائے گا اور کوئی پریشان حال نہیں ہوگا حاطف غیبی کائنات ایک اجتماعی فہم رکھتی ہے ہر ذرے ستارے سیارے چرن پرن حیوان انسان جنات اور فرشتے سب کو زندگی کی تحریکات ایک ایسے شعور سے ملتی ہیں جو اپنے اندر کائنات کی معلومات کا پورا پورا علم رکھتا ہے دور جدید کی زبان میں اس کی مثال ایک ایسے کمپیوٹر کی ہے جس میں کائنات کا مکمل ریکارڈ موجود ہے مراقبے کے ذریعے اس شعور سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اس شعور سے رابطے کا ایک ذریعہ آواز ہے اس آواز کو اصطلاحاً ہاتف غیبی کہتے ہیں جس کے معنی غیب کا پکارنے والا ہے یہ آواز کائنات میں ہر وقت دور کرتی رہتی ہے اور کوئی شخص جس کا ذہن مرکزیت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور علائش سے پاک ہے متوجہ ہو کر اسے سن سکتا ہے سوال کرے تو جواب پا سکتا ہے کائنات میں سب سے پہلے آواز کا ظہور ہوتا ہے انسانی حواس میں سب سے پہلے سماعت کا مظاہرہ مظاہرہ ہوتا ہے سماعت حرکت میں آتی ہے تو سماعت کے ساتھ ہی بصارت کا ایک نقطہ ٹھہراؤ قرار پاتا ہے اور کوئی شخص آواز میں موجود علم کو دیکھتا ہے اس کے بعد شام شامہ اور لامسا کی حصے ترتیب پاتی ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیع شکلیں اور اضافی تحریکات ہیں اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیع شکلیں اور اضافی تشریحات ہیں قرآن پاک کے مزداق سب سے پہلے کن کی سزا بلند ہوئی اور کائنات پوری تفصیلات کے ساتھ ظہور میں آ گئی لیکن محلوک کو اس وقت تک حواس حاصل نہیں ہوئے تھے حالک نے محلوک کو محاطب کیا اور کہا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب اس آواز نے محلوک کو نگاہ عطا کی اور بصارت کی قوت عمل میں آ گئی بصارت کے ساتھ ہی دوسرے حواس متحرک ہو گئے اور محلوک نے دیکھ اور سمجھ کر اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں تمام مزاحب آواز کو اولیت دیتے ہیں انجیل میں درج ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی ہندو مذہب میں اوم کی آواز کو سب سے مقدس خیال کیا جاتا ہے ہندو فقرہ کہتے ہیں کہ آکاش و دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اوم کی بازگشت ہے ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل دور کر رہی ہے اور آواز کا نام وہ آکاشوانی یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں صوفیہ بھی غیبی آواز کا تذکرہ کرتے ہیں جو سوت سرمدی یعنی خدائی آواز کہلاتی ہے اسی آواز سے اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے غیبی سننے کا طریقہ یہ ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر دونوں کانوں کے سراہوں کو روئی کے پھوہے سے بند کیا جائے اب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو کر ایک ایسی آواز کا تصور کیا جائے جو مدرجہ ذیل کسی آواز سے مشابت رکھتی ہوں ایک میٹھی اور سریلی گھنٹیوں کی آواز دو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ تین پانی کے جھرنے کی آواز یعنی وہ آواز جو پانی کی سطح پر پانی کے گرنے یا پتھروں پر پانی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے چار بانسری کی آواز ساب مراقبہ جب مسلسل اس آواز پر مرکوز رکھتا ہے تو کان آواز کان میں آواز آنے لگتی ہے آواز مختلف انداز اور میں سنائی دیتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ آواز میں الفاظ اور جملے بھی سنائی دیتے ہیں آواز کے ذریعے ساب مراقبہ پرسرار رموز منکشف ہوتے ہیں غیبی واقعات کا کشف اور عالم والا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے جب صاحب مراقبہ مشق میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ آواز سے سوال و جواب بھی کرتا ہے حاطف غیبی سے سوال جواب کا طریقہ یہ ہے جب کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ حاطف غیبی کو سن سکے تو ازہد سوال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے تاہم عملی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے جو بات پوچھنی ہو اس کو ذہن میں ایک بار دہرائیں پھر مراقبہ کی حالت میں بیٹھ کر ہاتھف غیبی کی طرف توجہ کریں اور مسلسل دھیان قائم رکھیں اس وقت سوال کو ذہن میں نہ لائیں صرف توجہ ہاتھ غیبی کی طرف مرکوز رکھیں ذہنی یکسوئی اور دماغی طاقت کی مناسبت سے جلد ہی آواز کے ذریعے جواب ذہن میں آ جاتا ہے تفہیم اللہ تعالیٰ کے اس میں علیم کو ایک خصوصیت حاصل ہے علیم کے معنی ہے علم رکھنے والا علیم کی نسبت سے انسان کو تمام علوم منتقل ہوتے ہیں علوم کی بسات اسماء الحق الہی کا علم ہے کسی اسم کا سب سے پہلا مظاہرہ تجلی کہلاتا ہے تجلی ایک نقش ہے جو اپنے اندر مکمل معنویت کے ساتھ ساتھ حد و حال اور حرکت رکھتی ہے تمام اسما یا صفات کی تجلیاں انسان کی روح کے اندر نقش ہیں یہ نقوش ایک طرح کا ریکارڈ ہے کسی مائکرو علم کی مانند انسان کی روح میں اسما کے تمام نقوش موجود ہیں اگر انسان اس میں علیم کی نسبت کو بیدار کر لے تو وہ تمام اسما کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ نسبت ایک یادداشت ہے اگر کوئی شخص مراقبے کے ذریعے اس یادداشت کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ادراک درود یا شہود میں پڑھ سکتا ہے انبیاء اور اولیاء نے اس یادداشت کو جس طرز میں پڑھا ہے اس کو طرز تفہیم کہتے ہیں طرز تفہیم کو سیر اور فتح بھی کہا جاتا ہے تفہیم کے معنی ہیں کسی چیز کی فہم بیدار کرنا یا فہم حاصل کرنا چنانچہ تفہیم کے مراقبے سے اسماع صفات کا علم اور وہ فارمولے منکشف ہوتے ہیں جن سے کائنات وجود میں آئی ہے تفہیم کا مراقبہ نصف شب گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے انسان حالی الذہن ہو کر اس میں علیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اسے اللہ کے اس میں علیم کی نسبت حاصل ہے تفہیم کے پروگرام میں مراقبے کے ساتھ ساتھ بیداری کا وقفہ بڑھانا لازمی ہے طرز تفہیم میں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ڈھائی گھنٹے سونے کی اجازت ہے مسلسل بیدار رہنے سے اس میں علیم اپنی پوری توانائی سے متحرک ہو جاتا ہے مراقبے میں اول اول آنکھیں بند کر کے مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر آنکھیں کھول کر نگاہ بھی کام کرتی ہے جب بند آنکھوں کے سامنے نقش و نگار آتے ہیں تو اس حالت کو درود کہا جاتا ہے اور جب کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو شہود کہتے ہیں روحانی سیر مسلسل مراقبہ اور استاد کی توجہ اور نگرانی کے نتیجے میں شاگرد کے اندر روشنی کا ذہیرہ ہو جاتا ہے اور شعور کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اس وقت شاگرد کی روحانی سیر شروع ہو جاتی ہے اس سیر کے دو مراتب اور مدارج ہیں پہلے مرتبے میں آدمی تمام مشاہدات اور انکشافات کو اس شعور کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ بات دوری میں واقع ہو یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور عرش پر تجلی صفات کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس طرز مشاہدہ کو سیر آفاق کہتے ہیں جب سیر آفاقی پوری ہو جاتی ہے اور طالب علم پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو سیر انفس شروع ہوتی ہے اس درجے میں واردات و مشاہدات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں کوئی شخص تمام عالم کو اپنے نقطۂ ذات کا حصہ دیکھتا ہے اور موجودات ذات کے اندر نظر آتی ہیں اہل اللہ اس طرز ادراک کو سیر انفس کہتے ہیں سیر انفس کی انتہا پر عارف بر اللہ اللہ کو تجلی کی صورت میں ورائے عرش دیکھتا ہے قرآن پاک کی ان دو آیات میں سیر انفس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ایک وہ تمہارے نفسوں میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں دو ہم بہت جلد دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر حق پارہ نمبر پچیس آیت نمبر ایک جب کوئی شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی باطنی نظر متحرک ہو جائے تو اس سے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ تمام عالم ایک آئینہ ہے جس پر انوار الہی کا عکس پڑ رہا ہے اس تصور کے ذریعے سیر افاقی شروع ہو جاتی ہے اگلے مرحلے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ خود ایک آئینہ ہے جس میں انوار و صفات الہی پر عکس پڑ رہا ہے یہ تصور سیر انفس کی ابتدا کرتا ہے اس سیر کی انتہا پر اپنے اندر موجود آئینے کی بھی نفی کر دی جاتی ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کمال کو پہنچ جائے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علم پہلے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا قلب عرش سے ایک نسبت و تعلق رکھتا ہے چنانچہ صاحب مراقبہ عروج کرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے اگلے مرحلے میں دو مراقبہ میں اور چلتے پھر اگلے مرحلے میں وہ مراقبہ میں اور چلتے پھرتے ان آیات قرآن کا تصور اپنے اوپر محیط کر دیتا ہے کہ ایک وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو دو وہ تمہاری رگ و جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے تین وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے قرآن مراقبہ قلب روحانیت کے مطابق کائنات ایک جہت میں نکتے کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کائنات کی تمام موجودات ایک نکتے کے اندر بند ہیں نقطے کے اندر کائنات کی موجودگی مائکرو فلم کی طرح ہے مائکرو فلم میں تصاویر شکلیں ایک محتصر سی اسپیس میں مقید کر دی جاتی ہیں اسی طرح کائناتی نقطے میں مظاہر نقش جب یہ نقطہ حرکت میں آتا ہے تو پھیل کر کائنات کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی دوسری مثال کسی درخت کے بیج کی ہے ننے منے بیج میں جس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے درخت کی پوری زندگی پتے پھل پھول شاہیں اور آنے والی نسل کے تمام درخت محفوظ ہوتے ہیں یہی بیچ نشوونما حرکت پا کر درخت کی شکل احتیاط کر لیتا ہے روحانی علوم میں اس نقطے کو جس میں ساری کائنات یکجا صورت میں موجود ہے قلب فواد اور نفس واحدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مراقبہ قلب کے ذریعے اس نقطے کی گہرائی میں اترنے کا طریقہ یہ ہے مرشد کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اندر جھانکیں اور نگاہ تصور سے یہ دیکھیں کہ دل میں ایک سیاہ نکتہ ہے کچھ عرصے بعد نکتے کا تصور قائم ہو جاتا ہے اس وقت ذہن کو نقطے کی گہرائی میں داخل کیا جائے آہستہ آہستہ ذہن نقطے کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور جس مناسبت سے گہرائی واقعہ ہوتی ہے نقطے کے اندر کی دنیا نظر آنے لگتی ہے مراقبہ وحدت کائنات کی کسی حرکت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط ملتا ہے اس نظم و ضبط کی وجہ سے تمام افعال میں ترتیب و تناسب موجود ہے مثلا بچہ ایک معین شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ایک محسوس رفتار کے ساتھ نشونما پا کر لڑکپن جوانی اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے جمادات اور نباتات بھی معین فارمولو کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ستاروں اور سیاروں کی ہر حرکت کشش کے خاص نظام کی پابند ہے جتنے سیارے فنا ہوئے ہیں کم و بیش اتنے ہی تحلیق ہو جاتے ہیں پیدا ہونے والے سے پہلے اور پیدائش کے بعد قدرت تمام محلوقات کے لیے وسائل کے انتظامات کر دیتی ہے پانی بہرات کی شکل میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور بادل خشکی پر پانی بن کر برس جاتے ہیں یہ پانی زندگی کی نمو میں کام آتا ہے اور باقی زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے یا ندی نالے اور دریا بن کر واپس سمندر سے مل جاتا ہے یہ مثالیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کائنات کے نظام میں ایک کنٹرول ہے اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ نظام عالم کے پیچھے ایک ذہن یا ایک اکائی کام کر رہی ہے اسی ذہن کی ڈور ہلنے سے کائنات کے تمام پرزے حرکت کرتے ہیں اس حقیقت کو توحید افعالی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال میں ایک وحدت موجود ہے جس پر شخص پر توحید افعالی منکشف ہوتی ہے وہ یہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ نورانی دنیا کے پسپردہ غیب میں ایک تحقیق موجود ہے اس, تحق... اس تحقق کے اشارے پر عالم محفی کی دنیا کام کر رہی ہے اور عالم محفی کے عمال و حرکات کا سایہ کائنات ہے ایسا شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے مربوط کر سکے یعنی دو مختلف حرکات کا باہمی رشتہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے وہ کسی بھی حرکت کا تعلق اس ذہن سے ملا سکتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے توحید افعالی کے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نظام عالم کے اندر ایک وحدت ہے اور اس وحدت کا تشخص ایک نور ہے جو تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے لا کا مراقبہ لا کے معنی نہیں یا نفی کے ہیں لا اللہ کی ایک صفت کے انوار کا نام ہے ایسی صف جس کا تجزیہ ہم ذات انسانی میں کر سکتے ہیں یہی صفت انسان کا لا شعور ہے عمومی طرزوں میں لاشعور امال اعمال کی ایسی بنیادوں کو قرار دیا جاتا ہے جن کا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا اگر ہم کسی ایسی بنیاد کی طرف پورے غور و فکر سے مائل ہو جائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کی معنویت اور محفوم ہمارے ذہن میں صرف لا کی ہوتی ہے یہ یعنی نہیں ہم اس کو صرف نفی تصور کرتے ہیں ہر ابتدا کا قانون ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب ابتدا کی معنویت سے بحث کرتے ہیں یا اپنے ذہنی مفہوم میں کسی چیز کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف لا کا محفوم ہوتا ہے یعنی ہم ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نہیں نفی سے متعارف ہوتے ہیں جب ہمیں ایک چیز کی معرفت حاصل ہو گئی ہاں وہ لا علمی ہی کی معرفت ہو باہر صورت معرفت ہے اور ہر معرفت ایک حقیقی ہوا کرتی ہے اور ہر معرفت ایک حقیقت ہوا کرتی ہے پھر بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ہم لا علمی کی معرفت کا نام بھی علم ہی رکھیں اہل تصوف لا علمی کی معرفت کو اور اس کے علم لا اور علم کی معرفت کو علم لا کہتے ہیں لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو وحدانیت کا تعرف کراتی ہیں لا کے انور سے واقف ہونے کے بعد سالک کا ذہن پوری طرح وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے یہی وہ نقطہ اول ہے جسے ایک صوفی یا سالک اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پہلا قدم رکھتا ہے اس قدم کے حدود اور دائرے میں پہلے پہل اسے اپنی ذات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے یعنی وہ تلاش کرنے کے باوجود خود کو کہیں نہیں پاتا اس طرح اللہ تعالیٰ کی وادانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح محفوم اس کے احساس میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو فنائیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے لا کے مراقبہ سے ذہن میں حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ پر نظر پڑنے لگتی ہے اور ان سے گفتگو کا اتفاق ہونے لگتا ہے لا کی ایک صلاحیت حضر علیہ السلام اولیاء تکوین اور ملائکہ کے اشارات اور کنایات کا ترجمہ سالک کی زبان میں اس کی سماعت تک پہنچاتی ہے رفتہ رفتہ سوال و جواب کی نوبت آ جاتی ہے اور ملائکہ کے ذریعے غیبی انتظامات کے کتنے ہی انکشافات ہونے لگتے ہیں لا کے مراقبے میں آنکھوں کے زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے اس کے لیے کوئی روئی دار رومال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر اس طرح باندھا جاتا ہے کہ پپوٹو پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے مراقبے میں سالک تمام خیالات اور تصورات سے ذہن ہٹا کر اپنی ذات کی گہرائیوں میں مرکوز کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر ایک طرح کی بے حیالی طاری ہو جائے وہ اپنے خیال میں لا علمی کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مراقبہ ادم ادب کا مراقبہ لا کے مراقبے کی ایک شکل ہے اس مراقبے میں طالب علم آنکھیں بند کر کے ایسی کیفیت کا تصور کرتا ہے جو نفی کی عکاسی کرتی ہیں اس کا انہماک ایسے عالم میں ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں نہ شجر و حجر ہیں نہ کوئی آواز ہے حتیٰ کہ وہ زماں اور مکان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی لامجود تصور کرتا ہے ابتدائی درجے میں یہ تصور کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ عام حالات میں کوئی شخص ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتا جس میں مکمل نفی موجود ہو اس بات کے پیش نظر عدم کا مراقبہ مرحلہ وار کرایا جاتا ہے یعنی ایسی مراقبہ جات کرائے جاتے ہیں جن میں مکمل نفی کی بجائے نفی کا عکس پایا جاتا ہے مثلاً ایک طالب علم صحرا یا بیابان کا تصور کرتا ہے جہاں مکمل خاموشی کا راج ہے اور ہر چیز بے حرکت ہے یعنی چاروں طرف ہو کا عالم تاری ہے اس مراقبے کا دوسرا نام مراقبہ بری ہے دو ایک وسیع و ریز سمندر ہے جس کا پانی بالکل ساکت ہے اور صاحب مراقبہ اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اس کو مراقبہ بہر کہتے ہیں تین طالب علم یہ تصور کرتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں صرف ذات حق موجود ہے اس طرح کے تصورات قائم کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی جب یہ مراحل عبور ہو جاتے ہیں تو مراقبہ عدم کا اصل تصور تلقین کیا جاتا ہے مراقبہ عدم کے ذریعے طالب علم پر وہ کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں جو شعوری واردات کے برعکس ہیں جب شعوری واردات کی نفی ہو جاتی ہے تو لاشعی کیفیات میں سفر ہونا شروع ہو جاتا ہے واضح رہے کہ عدم سے مراد ایسی دنیا نہیں ہے جس میں کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ عدم سے مراد وہ دنیا ہے جس میں لاشعور کے ذریعے سفر ہوتا ہے فنا کا مراقبہ جب کوئی شخص مضمون لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس عنوان کی ترتیب و تفصیل اس کے ذہن میں نہیں ہوتی جب وہ کاغذ قلم سنبھال کر ذہن کو حرکت دیتا ہے تو مضمون کی تفصیل مرتب ہونے لگتی ہے جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ مفہوم اور معنویت کے اعتبار سے اس کے لاشعور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی ذہیرے سے یہ مفہوم تفصیلی حد و حال اختیار کر کے الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے مضمون میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مفہوم اور معنی میں صاحب مضمون کے لا شور میں موجود نہ ہو اگر یہ موجودگی نہ ہو تو مضمون الفاظ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا اس طرح مضمون کے تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک وہ تعین جس میں مضمون بحفوم کی شکل میں وجود پذیر ہے دوسرا وہ تعین جہاں الفاظ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور تیسرا وہ تعین جہاں قلم الفاظ کو کاغذ پر لکھ کر مادی حد و حال بہشتا ہے جس طرح مضمون کی تین حیثیتیں ہیں اور مضمون مادی شکل و صورت اختیار کرنے میں تین مراحل سے گزرتا ہے اسی طرح تمام مظاہرات تین جگہ موجود ہوتے ہیں کوئی بھی وجود یا کوئی بھی حرکت چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا اس کا رشتہ مستقبل سے ہو وہ ان تین تعاونات سے باہر نہیں ہے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے مصور کی مثال دی جاتی ہے ایک مصور کاغذ پر کبوتر کی تصویر بناتا ہے وہ دوسری تصویر بناتا بنانا چاہے تو پھر بنا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ تصویر کا علم اس کے ذہن میں محفوظ ہے کاغذ پر صرف تصویر کا عکس منتقل ہوتا ہے اصل تصویر منتقل نہیں ہوتی اس طرح وہ جتنی چاہے تصویریں بنا سکتا ہے لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا کوئی بھی علم کوئی بھی حرکت کوئی بھی مظہر جس جگہ مفہوم اور مانوی حد و حال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں عالم تمثال میں بھی ہر مظہر نکوش اور ہدحال رکھتا ہے ان ہدھال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان ہدو حال یا ان نفوس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان اتباعیہ نقوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان نقوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی طویل جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے عالمی تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے صاحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نکتہ روشنی کی صورت میں موجود ہے وہ یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے احاطے میں ازل سے اب تک کی سرگرمیاں موجود ہیں فنا کا مراقبہ جب کوئی شخص مضمون لکھتے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے پہل ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس عنوان کی ترتیب و تفصیل اس کے ذہن میں نہیں ہوتی جب وہ کاغذ قلم سنبھال کر ذہن کو حرکت دیتا ہے تو مضمون کی تفصیل مرتب ہونے لگتی ہے جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ مفہوم اور معنویت کے اعتبار سے اس کے لاشور میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اسی ذہیرے سے یہ مفہوم تفصیلی حد و حال احتیار کر کے الفاظ کا جامع پہن لیتا ہے مضمون میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مفہوم اور معنی کے اعتبار سے جو مفہوم اور معنی میں صاحب مضمون کے لاشور میں موجود نہ ہو اگر یہ موجودگی نہ ہو تو مضمون الفاظ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا اس طرح مضمون کے تین تعینات قائم ہوتے ہیں ایک وہ تعین جس میں مضمون محفوم کی شکل میں وجود پذیر ہوتا ہے دوسرا وہ تعین جہاں الفاظ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور تیسرا وہ تعین جہاں قلم الفاظ کو کاغذ پر لکھ کر مادی حدوحال بہشتا ہے جس طرح مضمون کی تین حیثیتیں ہیں اور مضمون مادی شکل و صورت اختیار کرنے میں تین مراحل سے گزرتا ہے اسی طرح تمام مظاہرات تین جگہ موجود ہیں کوئی بھی وجود یا کوئی بھی حرکت چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو حال سے ہو یا اس کا رشتہ مستقبل سے ہو وہ ان تین تابنات سے باہر نہیں ہے اس بات کی مزید وضاحت کے لیے مصور کی مثال دی جاتی ہے ایک مصور کاغذ پر کبوتر کی تصویر بناتا ہے وہ دوسری تصویر چاہے تو پھر بنا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ تصویر کا علم اس کے ذہن میں محفوظ ہے کاغذ پر صرف تصویر کا عکس منتقل ہوتا ہے اصل تصویر منتقل نہیں ہوتی اس طرح وہ جتنی چاہے تصویریں بنا سکتا ہے لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا کوئی بھی علم کوئی بھی حرکت کوئی بھی مظہر جس جگہ محفوم اور مانوی حد و حال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں عالم تمثال میں بھی ہر مظہر نقوش اور حد و حال رکھتا ہے ان حد و حال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان حد و حال یا ان نکوش کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان انتباہی نقوش نکوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ان نکوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی تعمیل من و ان جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے عالمی تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے صحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نقطۂ روشنی کی صورت میں موجود ہے وہ یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے احاطے میں ازل سے ابد تک کی سرگرمیاں موجود ہیں چنانچہ کوئی شخص جتنی مشق کرتا ہے اتنا ہی عالم تمثال کی ان اس کے ذہن پر منکشف ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ ان نکوش کا محفوم اس کے شعور میں منتقل ہونے لگتا ہے مراقبہ اللہ کے نام جب ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی صفات بیان کرتے ہیں صفات کا تذکرہ کیے بغیر کسی وجود کی تشریح ممکن نہیں ہے محسوس صفات کے مجموعے کا نام شے قرار پاتا ہے جب ہم مادی حد و حال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ٹھوس ہے مایا ہے گیس ہے اس میں فلاں رنگ غالب ہے فلاں فلاں کیمیاوی اجزاء کام کرتے ہیں چیز گول ہے چکور ہے یا کوئی اور ہاتھ شکل رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے اور نام ایک علامت ہے جو محسوس صفات کی ترجمانی کرتا ہے مثلا ہم جب پانی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سیال شہ ہے جو پیاس بجانے کے کام آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کی کتنی صفات سے واقف ہیں جب ہم پانی کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں پانی کی صفات یا پانی کے معنی آتے ہیں اسی طرح لکھنے والی چیز کو قلم کا نام دیا گیا ہے چنانچہ جب کوئی شخص قلم کہتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو لکھنے کے کام آتی ہے مفہوم یہ ہے کہ صفات کے مجموعے کو کسی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ علامت ایک اشارہ ہوتی ہے علامت کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں روحانی علوم کے مطابق کائنات صفات کا مجموعہ ہے صفات کی باہمی ترکیب سے تحلیق عمل میں آتی ہے روحانی سائنسدانوں نے تحلیق کا گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے تحلیق کی گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو مختلف نام دیے ہیں انبیاء کو وہی کی روشنی میں صفات کا علم حاصل ہوا انہوں نے بتایا کہ کائنات میں کام کرنے والی صفات اللہ کی صفات ہیں فرق یہ ہے کہ صفات اللہ کی ذات میں کل کی حیثیت میں موجود ہیں اور محلوق کو ان کا جزو عطا ہوا ہے مثلا اللہ بصیر ہیں یعنی دیکھنے کی صفت اللہ کی صفت ہے اور محلوق میں بھی دیکھنے کی قوت کام کرتی ہے اللہ سماعت کی صفت ہے اور محلوق میں بھی سماعت عمل کرتی ہے اللہ کا فرمان ہے کہ میں تحلیق کرنے والوں میں بہترین تحلیق کرنے والا ہوں یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے گویا اللہ میں کوئی صفت درجہ کمال میں درجہ کمال میں موجود اور لامحدود ہے لیکن محلوق میں یہ محدود ہے اسم ذات اسم ذات یعنی اسم اللہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اس لیے اہل روحانیت اسم ذات سے ربط و نسبت پیدا کرنے اور اسم ذات کے انوار کا مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اسم ذات تعلیم کرتے ہیں پوری کائنات اس حقیقت پر قائم ہے کہ وہ ایک ہستی کی ملکیت ہے یعنی تمام موجودات کا مالک ایک ہی ہے اسی حقیقت کی وجہ سے تمام محلوقات ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فیضان پہنچانے پر مجبور ہیں اگر کائنات ایک ہستی کی ملکیت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے ربط ممکن نہ ہوتا اسی قادر مطلق مالک ہستی کو اللہ کہتے ہیں اور اسماع الہٰی میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے دیگر اسماعی صفات الہی کو ظاہر کرتے ہیں لفظ اللہ میں ایسی تجلی مستور ہے جو حاکمیت اور حالکیت کو ظاہر کرتی ہے اس تجلی کی مارفت آدمی تمام عالم کی بنیاد مشاہدہ کر لیتا ہے چونکہ حالکیت اور مالکیت تمام محلوقات پر محیط ہے مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کل پر اس میں ذات اللہ نورانی حروف سے لکھا ہوا ہے اور اس کی شعائیں صاحب مراقبہ کے وجود پر محیط ہیں چنانچہ جس قدر جذب اور اس طرح اغراق چنانچہ جس قدر جذب اور استغراق حاصل ہوتا ہے راہ سلوک کا مسافر تمام عالم کو اس میں ذات کے انوار کے آئینے میں دیکھتا ہے موجودات کی انتہا پر اللہ کی صفت حالکیت اور صفت مالکیت اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتی ہے